أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم نعلم ما يسرون وما يعلنون کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے جانور بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں خصوصاً دودھ کا پینا کیا پھر بھی یہ شکر گزاری نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود بنانے میں اس خیال سے کہ ان کی مدد کی جائے یقیناً ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں لیکن پھر بھی مشرقین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں بس اے نبی آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے ہم ان کی پوشیدہ اور علانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں سامعین سامعینیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جانوروں کی پیدائش اللہ کا بندوں پر انعام ہے اللہ تعالیٰ اپنے انعام و احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے خود ہی یہ چوپائے پیدا کیے اور انسان کی ملکیت میں دے دیے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کی نکیل تھام لے اونٹ جیسا قوی اور بڑا جانور اس کے ساتھ ساتھ ہے سو اونٹوں کی ایک قطار ہو ایک بچے کے ہانکنے سے سیدھی چلتی رہتی ہے اس ماتحتی کے علاوہ بعض لمبے لمبے مشقت والے سفر بآسانی جلدی جلدی طے ہوتے ہیں خود سوار ہوتے ہیں اسباب لادتے ہیں بوجھ ڈھونے کے کام آتے ہیں اور بعض کے گوشت کھائے جاتے ہیں پھر سوف اون بالوں اور کھالوں وغیرہ سے فائدے اٹھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں اور بطور علاج پیشاب کام میں آتے ہیں اور بھی طرح طرح کے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں کیا پھر ان کو نہ چاہیے کہ ان نعمتوں کے منعم ان احسانوں کے محسن ان چیزوں کے خالق ان کے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اللہ کی توحید کو مانیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے اللہ سب کچھ جانتے ہیں مشرقین کے اس باطل عقیدے کی تردید ہو رہی ہے جو وہ سمجھتے تھے کہ جن جن کے سوائے اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کی امداد و نصرت کریں گے ان کی روزیوں میں برکت دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرنے سے عاجز ہیں ان کی مدد تو کجا وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے بلکہ یہ بت تو اپنے دشمن کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے کوئی آئے اور توڑ موڑ کر بھی چلا جائے تو یہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے بلکہ بول چار پر بھی قادر نہیں سمجھ بوجھ نہیں یہ بت قیامت کے دن جمع شدہ حساب کے وقت اپنے عابدوں کے سامنے لاچاری اور بے کسی کے ساتھ موجود ہوں گے تاکہ مشرقین کی پوری ذلت و خواری ہو اور ان پر حجت تمام ہو قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ بت تو ان کی کسی کی امداد نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی یہ بے سمجھ مشرقین ان کے سامنے اس طرح موجود رہتے ہیں جیسے کوئی حاضر باش لشکر ہو وہ نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکے نہ کسی نقصان کو دفع کر سکے لیکن یہ ہے کہ ان کے نام پر مرے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے خلاف آواز سننا نہیں چاہتے اور غصے سے بے قابو ہو جاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی باتوں سے آپ غمناک نہ ہوں ہم پر ان کا ظاہر اور باطن روشن ہے وقت آ رہا ہے کہ گن چن کر ہم انہیں بدلے دیں